الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور گھروں سے سننے والی میری پیاری مائیں اور محترمہ بہنیں جیسے کہ گزشتہ کل عشاء کی نماز کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ کل تھرسڈے کو جو ٹینتھ آف سپٹمبر ہے مغرب کی نماز کے وقت سے ہی رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں احتکاف ایک عبادت ہے جس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے آ جائیے میں آپ کے سامنے احتکاف کے متعلق کچھ فضائل اور مسائل بیان کر دوں میرے بھائیوں یہ احتکاف کی عبادت سنت معقدہ عالل کفایا ہے سنت معقدہ حالل کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو شریعت میں سنت موقع بنایا ہے یعنی ایسی سنت جس کی کافی تاکید کی گئی ہے لیکن حالت کفایا ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مسجد کے مسلی اگر کسی محلے کے لوگ اگر کسی علاقے کے لوگ اگر مسجد میں چند لوگ یا ایک آدر اس مسجد میں اعتکاف کر لے تو سارے لوگوں پر سے اس سنت کی ادائیگی کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک آدمی اٹھا لیتا ہے اور اگر اس مسجد میں کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پھر وہاں کے لوگ وہاں کے مسلح یہ سب کے سب اس سنت کے چھوڑنے کے گنہ گار ہو جائیں گے تو یہ ہے سنت کے موقع عدل کی پایا اللہ اور یہ جو اعتکاف کا وقت ہے یہ رمضان کے آخری عشرے سے یا ڈالیں یعنی آئندہ کل مغرب کی نماز سے یہ وقت شروع ہوگا اور یہ اعتکاف چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ چاند کی خبر نہ آ جائے تو یہ ہے اعتکاف کی عبادت اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اعتکاف کا معنی آتا ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا تنہائی اختیار کرنا یعنی ایک احتکام کرنے والا اپنے گھر کو چھوڑ کر گھر بار کو چھوڑ کر گھر والوں کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر اب اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جاتا ہے اور یہ نیت کر لیتا ہے کہ مولا سب کو چھوڑ کر میں نے رب کو اختیار کر لیا میں تیرا مہمان بن کر آیا ہو اور وہ خدا کے گھر پر مہمان بن کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو اس بنا پر یہ احتکاب بہت بڑی عبادت ہے ایک حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ احتکاب کرنے والے کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ جب وہ اللہ کے در پر آتا ہے وہ گناہ کو چھوڑنے والا ہوتا ہے اس بنا پر اگر وہ یہاں پر احتکام کرنے کے بعد کوئی نیکی نہ کرے کوئی ایسی ایکسٹرا عبادت نہ کرے لیکن گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیوں کو لکھتا رہتا ہے تو بڑی فضیلت والی یہ عبادت ہے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ایک اور حدیث میں فرمایا گیا من تکف عشرن فی رمضان کانا کا حجتین و عمرتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کر لیا اس سے دو حج اور دو عمرے کا ثواب نصیب ہوتا ہے کیسے بڑے بڑے فضائل ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھ جاتا ہوں وہ ایک قدم بڑھاتا ہے میں دو قدم بڑھ جاتا ہوں جب وہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کر آتا ہوں تو ذرا سا بندہ ہمت کرتا ہے اللہ اس کی طرف چلے آتے ہیں یہاں تو حال یہ ہے کہ بندہ خدا ہی کے گھر پر آ کر بیٹھ گیا اسی کا مہمان بن گیا تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی فضیلت کا وہ مالک ہو جاتا ہے بلکہ ایک حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوئی آدمی آدمی عام احتکاب کرے اور احتکاب میں احتکاب کی نیت کر کے ایک گھڑی اللہ کے گھر کے اندر احتکاب کی نیت سے گزار دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے اعتکاب کرنے والے کو اللہ جہنم سے اتنا دور کرتا دیتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے تھری ٹائم زیادہ اللہ احتکاب کرنے والے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ احتکاب کرنے والے کی پہلی خصوصیت وہ ضعیف رحمان بن جاتا ہے یعنی خدا کا بن جاتا ہے اللہ کے گھر پر اللہ کا گیسٹ بن کر آ جاتا ہے یہ اس کا سب سے بڑا کمال دوسرا کمال یہ ہے فرشتوں کی صحبت میں رہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں فرشتے اور وہ فرشتوں کی صحبت میں رہتا ہے تیسرا کمال شیطان سے بھی بچ رہا ہے نفس سے بھی بچ رہا ہے تو ان دونوں کا یہ مقابلہ کرتا ہے اس کے علاوہ اعتقاف کرنے والے کے لیے ایسی بڑی فضیلت ہے کہ اعتقاف کرنے والا جب مسجد میں رہتا ہے تو وہ نمازوں کا اہتمام بھی کرتا ہے اور ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جیسے حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آخری عشرے کی تاک راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو اعتقاف کرنے والا تو مسجد ہی میں بیٹھا ہے وہ تو کنٹینیوسلی عبادت کر رہا ہے تو شب قدر حاصل کرنے کی بھی اس کے پاس سب سے بڑی اپورچنٹی ہے تو یہ بڑے بڑے فضائل ہیں جو اعتقاب کے متعلق ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اب آئیے کچھ مسائل بیان کر دو کہ دیکھو اعتقاب کرنے والا جب اعتقاب کرنے کے لیے بیٹھے وہ عطر لگا سکتا ہے خوشبو اپنی باڈی پر لگا سکتا ہے بال بنا سکتا ہے ناخون کاٹ سکتا ہے اگر وہ یہاں سے استنجا کرنے کے لیے گیا اور بھیڑ ہے اور اس کو رکنا پڑا تو لائن میں وہ کھڑے بھی رہ سکتا ہے وضو کرنے کے لیے گیا اور ضروری ہے وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے وضو کرنے کے لیے گیا وہاں پر بھیڑ ہے لوگ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے جگہ نہیں ہے تو لائن کے اندر وہ ٹھہر بھی سکتا ہے تو یہ کچھ عمل تو وہ کر سکتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ احتکاب کا مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہے اس بنا پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا موتقب کو بہت خیال رکھنا ہے یہ جو جماعت کھانے کی حد ہے وہ اسی کے اندر رہے بلا وجہ اس کے باہر نہ نکلے بلا وجہ باہر نکلنے والے کا اعتباب ٹوٹ جاتا ہے اب کس وجہ سے وہ نکل سکتا ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتلاؤں پہلی بات یہ ہے احتکاب کے لیے روزہ ضروری ہے کہ یہ جو سنت احتکاب ہے یہ فت روزہ ہوتا ہے احتکاب اور روزے کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے اس بنا پر جیسے مرد مسجدوں میں احتکاب کرتے ہیں ہماری ماں و بہنوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ اپنے گھر کے کسی کونے میں وہ وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہے لیکن وہاں اعتکاف میں روزہ ہونا ضروری ہے لہذا وہ مائے بہنیں جو معذور روزہ نہیں رکھ سکتی ہے شریع عذر میں ہے تو ان کا یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا سنت اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے ایک اور بات جس کا موتقف کو بہت خیال رکھنا ہے کہ وہ یہاں سے وضو کرنے کے لیے گیا وضو کرنا ضروری تھا بے وضو تھا وضو کرنے گیا جیسے ہی وہ وضو سے فارغ ہو جائے اس سے جماعت کھانے میں کا ہونا ہے وہاں پر کھڑے رہ کر ٹاول سے ہاتھ کو پہنچنا اس کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ سے اتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں کھڑے رہ کر اپنے ہاتھ کو منہ کو نہ پہنچے فوراً روانہ ہو جائے یا تو اپنا کولیا اپنے پاس یہیں پر رکھے یہاں پر آ کر پہنچ لے یا جیب میں رومال وغیرہ ہے تو چلتے چلتے تو اپنے ہاتھ منہ کو وہ پہنچ سکتا ہے صرف وہاں پر کھڑے رہ کر اپنے آپ کو وائپ کر رہا ہے اس کی اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے وضو کر لیا اس نے دو تین آدمی مل گئے مجھ سے باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہیں پر وضو خانے میں جو جماعت خانے سے باہر ہے وہاں کھڑے رہ کر وہ باتیں کریں اسے تو وضو کر کے جماعت خانے میں آنا ہے ہاں چلتے چلتے راستے میں کسی نے الگ سلیک کر لیا باتیں کر لی اس کی تو اجازت ہے لیکن باقاعدہ وہاں پر رک کر باتیں کرنا یا وضو کے بعد میں اپنے آپ کو پوچھنے کے لیے رک جانا اس کی معتقد کو اجازت نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ وہ کام جو ضروری ہے وہ تو باہر نمٹا ہے لیکن ختم ہوتا فوراً وہ اندر آ جائے اس کے علاوہ کھانے پینے وغیرہ کی چیز چیزیں جو معتقب کے پاس کیا ہوتی ہے وہ یہی پر کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی اندر ہی انتظام ہو کہ یہی پر ہاتھ دھو لے باقاعدہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر جانا کھانا کھانے کے بعد پھر باہر ہاتھ دھونے کے لیے جانا اس کی اجازت نہیں ہے انتظام یہ کرے کہ یہی پر وہ ہاتھ دھو لے اور اگر ٹشو وغیرہ ہے تو اسی سے اپنے ہاتھ منہ کو صاف کر لے ہاں اگر وہ وضو کرنے کے لیے گیا ہے اور پھر ہاتھ دھو لے تو ٹھیک ہے لیکن باقاعدہ ہاتھ دھونے کے لیے لیے بار بار جانا اس کی اجازت نہیں ہے ناک صاف کرنا ہے ٹشو اپنے پاس رکھے رومان اپنے پاس ہو یہی پر ناک صاف کر لے بلا بچہ اس طرح نہ جایا کرے استنجا کرنے کے لیے وہ جاتا ہے اگر استنجا کرنے کے لیے گیا ساتھ میں غسل کھانا بھی ہے تو چلو تھوڑا سا پانی باڈی پر ڈال دیا اس کی تو اجازت ہے یا فرض غسل ہے اور وہاں جا کر غسل کیا اس کی بھی اجازت ہے لیکن ذرا حاصل کرنے کے لیے ذرا فریشنس کے لیے وہ غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی اجازت اسے نہیں ہے وہ استنجا کرنے جائے ساتھ میں غسل کر سکتا ہے لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ سوپ اور شیمپوز اور کنڈیشنر کا استعمال کرنے نہ بیٹھے بس گیا پانی ڈالا اور وہ اندر آ گیا ان باتوں کا اسے خیال رکھنا ہے اگر پیاس لگی ہے پانی پینا ہے بیٹر تو یہ ہے کہ اپنے پاس یہاں پر پانی رکھے اور وہ پانی پی لے یا یہ ہے کہ کوئی اور اس کو کہنے کے بعد اس کے لیے پانی لے کر آئے لیکن جب کوئی یہاں موجود ہے پیاس بہت لگی ہے کوئی لانے والا نہیں ہے تو مجبوری کے درجے میں گیا پانی پیا اور واپس آ گیا تو ان باتوں کا اسے خیال رکھنا ہے تو یہ ہے موتقب کے لیے کچھ ضروری مسائل جو ایک موتقب کو اس کا خیال رکھنا ہے میرے بھائیوں بڑی فضیلت والی یہ عبادت ہے میں آپ سے درخواست کروں گا اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے ہمت دی ہے ہماری ماؤں بہنوں کے پاس بھی اگر ہمت ہے موقع ہے تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے کے بڑے فضائل ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے اعتکاف کا حکم آیا تھا اور جب سے یہ سنت عبادت ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو کبھی نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے ہمارے جن بھائیوں نے بہنوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے اللہ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے اللہ ان کے لیے آسانی کے فیصلے فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عبادت کے نتیجے میں اور ان کی اس عبادت میں ہم سب کو بھی حصے دار بنا دے اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اخیر میں یہ اعلان کر دو کہ آج ہماری مسجد میں توحید الاسلام گرلز ہائی اسکول کے پرنسپل جناب مفتی عبد الحمید صاحب کا بیان رکھا گیا ہے ان کا انگلش میں بیان ہوگا تو تمام